یہ تم پہ ہو گیا لازم جو تم حسینی ہو اجل حسین کی صورت جیو علی کی طرح اجل حسین کی صورت جیو علی کی طرح حسینی ہو یہ تم پہ ہو گیا لازم جو تم حسینی ہو حجل حسین کی سورج جیو علی کی طرح حجل حسین کی سورج جیو علی کی طرح حسینی ہو یہ تمہیں کربلا بتاتی ہے جو قوم اپنے شہیدوں کو بھول جاتی ہے قدم قدم پہ اجل سے فریب کھاتی ہے پھر ایسی قوم کی قسمت میں بے سب آتی ہے حسینیوں کرو جو پیروی تو ہر کی پیروی کی طرح اجل حسین کی سورج جیو علی کی طرح اجل حسین کی سورج جیو علی کی طرح کوئی حسین کبھی موت سے نہیں ڈرتا علی کا نام کبھی بے سکون نہیں کرتا علی کے بز کا جو زخم ہے نہیں بھرتا علی کا ماننے والا کبھی نہیں مرتا حسینی ہو جو ان پہ مرتا ہے وہ ہے شہید ہی کی طرح اجل حسین کی صورت کی طرح اجل حسین کی او علی کی طرح علی کے بچوں کو جو موت سے ڈراتا ہے وہ اپنی فکر نجس سے فریب کھاتا ہے علی کی راہ سے جو بھی قدم ہٹاتا ہے نبی کا بیٹا بھی طوفان میں ڈوب جاتا ہے حسینی ہو نبی کے بیٹے اگر ہو رہو نبی کی طرح اجل حسین کی صورت کی ہو علی کی طرح اجل حسین کی صورت کی ہو علی کی طرح علی کے جینے کا انداز کیا نرالا ہے علی نے موت کو بھی رزق دے کے پالا ہے خدا کے گھر میں شہادت بڑا حوالہ ہے علی نے موت کو بھی مشکلوں میں ڈالا ہے حسینیوں حسن حسین بھی زندہ رہے گی کی طرح اجل حسین کی صورت جیو علی کی طرح اجل حسین کی صورت جیو علی کی طرح پرست ہیں وہ سب غلام ہے در ہیں نظر میں و احد کے تمام منظر ہیں جو حق پرست نہیں بزدلان خیبر ہیں جو حق پرست ہیں ان کے جلے ہوئے گھر ہیں حسینی ہو کی ضرورت ہے کمبری کی طرح اجل حسین کی سورج علی کی طرح اجل حسین کی سورج علی کی طرح کے در پہ اجل آ کے ہو گئی مجبور موت کا بنتا ہے ان کے گھر منشور انہی کے لال بناتے ہیں صبر کا دستور منافقت ہے ہمیشہ در حسین سے دور حسینیو حقوق رکھتے سارے یہ داوری کی طرح اجل حسین کی صورت علی کی طرح اجل حسین کی صورت جی علی کی طرح جی اب غلامی کی دے دے تو فلد مل جائے یہ مسکرائے تو مرجھایا پھول کھل جائے زمین کو بیس سے دیکھے پلک بھی ہل جائے یہاں سے مانگنے دھڑکن نبی کا دل جائے حسینی کریم سب یہاں رب اکبری کی طرح اجل حسین کی صورت کی کی طرح علی کی طرح علی سے زندگی قاتل علی کا کیا چھینے کہ جام شیری جسے دست ہے سے ملے علی نے نیند سے بیدار کر دیا ہو جسے علی سے زندگی وہ چھینتا بھلا کیسے حسینی او اجل پہ کون گرا دہر میں علی کی طرح اجل حسین کی سورج جی کی طرح یہ کون جاتا ہے مرنے لہو لہو ہے بدن فرس کے دوش پہ سورج کی جا رہی ہے کرن جلال کہتا ہے یہ شخص تو ہے معاشن تڑپ رہی ہے درے خیمہ پہ یہ کس کی بہن حسینیوں یہ کائنات لرستی ہے کرتلی کی طرح اجل حسین کی کی کی او علی طرح اجل حسین کی کی کی او علی طرح یہ کس کے حلق پہ رک رک کے تیز چلتی ہے حیات روتی ہے اور موت ہاتھ ملتی ہے زمین گرم سے ایک آگ سی نکلتی ہے یہ کس کی ماں ہے جو گرتی ہے اور سنبھلتی ہے حسینی اور یہ کائنات پہ چلتی ہے کیا چھری کی طرح اجل حسین کی سورج کی طرح اجل حسین کی جیو علی کی طرح بیا تو موت کا یہ فلسفہ دیا کس نے اجل کا جام خدا کے لیے دیا کس نے یہ مرحلہ تھا کٹن پہ مگر کیا کس نے ریحان آزمی مر کے بتا دیا کس نے حسینیوں حیات بہتر حسین ہی کی طرح اجل حسین کی صورت جیو علی کی طرح اجل حسین کی صورت جیو علی کی طرح حسین جی جی یہ گئی اجل حسین کی صورت دیو علی کی طرح اجل حسین کی صورت دیو علی کی طرح اجل حسین کی صورت دیو علی کی طرح اجل حسین کی صورت کیا ہے